حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو بنو عبد الاشل کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں باتیں کرتے حتیٰ کہ مغرب کے وقت واپس تشریف لاتے ابو رافع نے کہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت جلدی اور تیزی سے آ رہے تھے کہ ہم باقی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر افسوس تجھ پر مجھے یہ الفاظ دل میں بہت تکلیف دے محسوس ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا میں نے سمجھا آپ مجھ سے مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے کیوں رہ گئے ہو چلتے آؤ میں نے کہا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب میں نے کہا آپ نے مجھ پر اظہار افسوس کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میری اس بات کا سبب یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو فلاں قبیلے کی سکاط لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے ایک چادر چھپا لی اب اسے اس جیسی آگ کی چادر پہنائی گئی ہے سننے نسائی حدیث نمبر آٹھ سو تریسٹھ